حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ملے جبکہ وہ جن بھی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹ گئے اور غسل کیا پھر آ کر عرض کی کہ میں جن بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ناپاک نہیں ہوتا صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو پچیس